جہان جی وہ بدہواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی وہ دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے دائیں ہتیلی کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی ایک موڑ دوسرا دائیں طرف وہ کمرہ جہاں ابھی دو سائے ٹکرائے تھے اب وہ خالی تھا وہ وہاں نہیں تھا جہان جی آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے وہ کہیں بھی نہیں تھا اس نے پھر سے اسے کھو دیا تھا مزید اس سے دیرین کیوں دیکھا نہیں گیا وہ الٹے قدموں واپس مڑی بمشکل سیڑھیاں ملی اور باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا گائیڈ سیاح ابھی تک وہیں تھے بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھیں اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی متورم سرخ آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی واپس چلتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا پنار حیران اور پھر پریشان ہو گئی مگر وہ کوئی جواب دیے بنا گہرے کنویں کے داخلی روزن کی طرف بڑھ گئی جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی وہ تینوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئی غار کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر غار کے دہانے پہ سورج سے چمکتا روشن دن سامنے کھڑا تھا وہ کہیں نہیں تھا کہیں بھی نہیں نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا بہارے جو بے چین ہو رہی تھی اس کو بھی چپ کروا دیا اس کا دل بار بار بھر رہا تھا وہ کیوں پھر سے اسے چھوڑ گئی آخر کیوں وہ روٹنے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ سوفے پہ کھڑکی کے آگے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر بے آواز روئے جا رہی تھی بہاریں پتہ نہیں کہاں تھی وہ ہر خیال و فکر سے بے پرواہ بس آنسو بہا رہی تھی اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑ جاتا تھا بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کا پدوکیا پہ پھیلنے لگا ہر سو پہاڑوں پہ زرد بتیاں جگمگانے لگی وہ اسی طرح صوفے پہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے سو کے بعد کا مرہم بھی وہیں اوپر سے آتا ہے پرسکون اس پہ کب تاری ہوئی اسے بھی نہیں چلا ذہن میں دل میں آنکھوں کے پیچھے ہر جگہ زیر زمین شہر کی سرنگ کا منظر امڑ آ رہا تھا وہ غصے میں اس پہ چلا رہی تھی اور وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار رہا تھا بات سنو مگر وہ اسے سننا نہیں چاہ رہی تھی وہ اس سے فاصلے پہ کھڑا تھا پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس کا شانہ ہولے سے ہلا رہا تھا حیا اٹھو میری بات سنو بہت دھیرے سے وہ کہہ رہا تھا چاندی کے مجسمے پھر سے واپس لوٹ آئے تھے گہرے کنویں کا اندھیرا چھٹتا گیا چاندی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی کمرے میں مدھم سی روشنی بکھری تھی اس کے صوفے کے سامنے میز کے کنارے پہ بیٹھا جہان بہت تکان سے اسے دیکھ رہا تھا اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا دیکھ لو تم میرے لیے کپا ہو کیا نہیں آئی مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں پھر بھی کہتی ہو مجھے پرواہ نہیں وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی بنا پلک چھپکے وہ یک اسے دیکھنے لگی پھر اچانک ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے باپ چودہ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی سانس روکے بنا پلک جھپکے وہ یک ٹیک اسے دیکھنے لگی پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے جہان جی آئی ایم سوری وہ بھیگی آواز میں کہتی اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی کہیں پلک جھپکنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں میں بس غصے میں میری بات سنو اسی دھیمے لہجے میں کہتے ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھی تم نے صحیح کہا تھا میں واقعی بہت دفعہ بہت غلط چیزیں کر جاتا ہوں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو اس نے احتجاجن کچھ کہنے کی سعی کی مگر وہ نہیں سن رہا تھا میں جانتا ہوں کہ میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں ایکسپریسو نہیں ہوں مجھے دوسروں کے دل رکھنے نہیں آتے میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا شک کرتا رہتا ہوں اور میری جاب نے مجھے ذرا سا بے حص بنا دیا ہے میں اب بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں یا شاید ہمیشہ سے ایسا تھا کیا تم نے دوپہر سے کچھ کھایا اپنی روح میں کہتے ایک دم سے اس نے پوچھا اگر وہ توقف کے بعد استفسار کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے مگر وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا نہیں ہاں بس مجھے بھوک نہیں تھی اس نے بات بنانے کی کوشش کی اب وہ آنسو پوچ چکی تھی اور یہ اس کے لیے خجالت کا باعث ہوتا اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے تب سے کچھ نہیں کھایا مگر وہ جان چکا تھا نہیں تم نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں سے جواب کیسے اگلوائے جاتے ہیں وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگھیٹی کی طرف گیا وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے دو پیکٹ پڑے تھے اور اوپر دیوار میں ایک بلٹ ان مائکرو ویو نصب تھا کیسے وہ گلوائے جاتے ہیں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولی وہ اب مائکرو ویو اوون کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا جس میں صرف مکئی کے دانے تھے ٹائم سیٹ کر کے اس نے اوون کا ڈھکن بند کیا اسے اسٹارٹ کیا اور واپس اس تک آیا اگر تم کسی سے سچ بلوانا چاہتی ہو فرض کرو اپنے ابا سے تو ان سے سوال تب پوچھا کرو جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوں ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموماً سچ بولتے ہیں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ وہ بس بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جہان پچھلی بات بھول جائے اور وہ اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ جائے جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ دس عدد بہت واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اوون زو کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی ایک تو ہو گئی نگاہیں چرانا باقی نو کون سی ہوتی ہیں وہ اب صوفے پہ پاؤں نیچے کر کے دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلا کر ذرا تمیز سے بیٹھ چکی تھی کھلے بال چہرے کے دائیں جانب آگے کو ڈال دیے تھے جامنی پلین لمبی قمیص زیتون رنگ دوپٹے اور چوڑی دار کی ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاشت نہیں دے پا رہا تھا متورم آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت ساری دوپہر کی کہانی واضح تھی نگاہیں چرانا نہیں لوگ جھوٹ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے یہ غلط تاثر ہے انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں اور وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا کمرے میں اب بھونی ہوئی مکئی کی خستہ سی خوشبو پھیلنے لگی تھی ابھی ڈیڑھ منٹ پہلے جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں چلو جی وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا جہان آئی ایم سوری میں نے وہ دل سے نہیں کہا تھا لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں تم نے ٹھیک کہا تھا شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا شیشے کے ڈش پہ رکھے پیکٹ میں پڑا کوئی دانہ بھن کر پھول گیا تھا اس کے اندر بھی کچھ سلگا تھا ایسے مت کہو وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی مگر وہ نہیں سن رہا تھا تم نے صحیح کہا تھا ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح وہ سانس لینے کو رکا میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا سکا مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی جسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی مگر تم بھی صحیح ہو مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے جی ہان وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی اس کا اپنا دل بھی اوون کے شیشے کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجدھار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا مگر میں یہ نہیں کر سکا میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا یا شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی اب شاید تم سمجھو مگر اس وقت نہ سمجھتی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس وقت وہ واقعی نہ سمجھ پاتی مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے اس کا دل دکھ رہا تھا جو ہو گیا سو ہو گیا میں وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے ایک ہفتے کے لیے پھر واپس کپدوکیا آ جاؤں گا اور کچھ دن بعد واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ رہو ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو میرے لیے نہیں یہاں وہ ذرا تھکان سے مسکرایا حیا کا دل چاہا کہہ دے نہیں میں تمہارے لیے آئی ہوں مگر انا اور خودداری دیوار بن گئی میں اکیلی نہیں ہوں کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پہ گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہارے پہ ڈالی یہ لوگ بہت اچھے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں پھر ایک دم وہ چونکی کہیں تم نے انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں اب اتنا بھی فارغ نہیں ہوں کہ ہر جگہ تم پہ نظر رکھوں گا مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں مہمان نواز ترک قوم یہ نو لیکن تم نے اچھا کیا کہ ان کے ہوٹل آئی یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا وہ ذرا خفا ہوا تو آیا نے شانے دھیرے سے اچکائے اوون کب کا بند ہو چکا تھا سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں ہاں جب تک چاہو رہ لو کل میں چلا جاؤں گا واپسی تک اگر تم یہی ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے انقرہ کیوں جانا ہے اس نے ایک فطری طور پہ ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا ایک کام ہے کیسا کام اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا اب میرے پاس چند دن ہے تو سوچا اس کو مکمل کر لوں بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے حیاء نے چند لمحے سوچا پھر اس بات میں سر ہلا دیا اوکے بات ختم اس نے موضوع کو نہ کردنے کا فیصلہ کیا تھا مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ آخری سفر ہو سکتا ہے ہمارا غلط نہیں کہہ رہا میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا ترکی کے لیے اب نکارہ ہو چکا ہوں سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری کہہ رہی ہوں نا ایسے مت کہو وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف فتیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے رکنے کا اشارہ کیا ایک منٹ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی جتنے دن ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا سارے پروگرام سارے شیڈول کہاں ملنا ہے کہاں جانا ہے سب میں ڈیسائیڈ کروں گا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا اب کیا بحث کرتی کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے وہ اٹھ کھڑی ہوئی جہان نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے ہاتھ سے کنپٹی کو مسلا شاید اس کے سر میں درد تھا میں بس چلوں گا وہ اٹھا دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا نوب گھمایا جیسے ہمارے یہاں پنکھے کے نوب ہوتے ہیں کمرے میں جلتا واحد زرد بلب مدھم ہوتا گیا پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا جہان جی تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً باہر رش ہے اس کے چھٹنے تک کا انتظار کرنا ہوگا وہ صوفے پہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی تھی تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو چاہو تو لیٹ جاؤ میں ابھی آتی ہوں اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگھار میز پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھا لے اس جگہ پہ فرش پہ ابھی تک افشا کے ذرات دکھائی دیتے تھے حالانکہ پینار نے صاف بھی کیا تھا پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا سرخ متورم آنکھیں زرد پڑتا چہرہ اللہ اللہ وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ وہ اس کے غم میں رو رہی تھی پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے پھر تولیہ سے چہرہ تھپ تھپایا بال برش کیے اور ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی جہان اسی طرح سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا جہان اس نے محتاط انداز میں پکارا جہان نے اسی پل سر جھکائے جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا خون کے قطرے وہ کھڑی کھڑی کی رہ گئی جہان تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا حیاء متحیر سے پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا ٹوٹی فل کھولے وہ سنگ پہ جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو وہ واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا ایسے اچانک چند منٹ گزرے کہ وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کرتا باہر آیا کیا ہوا تھا وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی وہ جواب دیے بنا اس سے ذرا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا نقصیر کیوں پھوٹی اتنی گرمی تو نہیں ہے کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کتنے سوال کرتی ہو وہ جیسے اکتا گیا جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا اب بتاؤ کیا ہوا تھا جہان نے نقاہت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے تک یوں ہی دیکھتا رہا ایسے ہی ابھی وہ انقرہ کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اردو میں بات کرتے ہیں حیا وہ جاگ رہی ہے حیا نے چوک کر بہارے کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا ہاں اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں سوری اس کی گردن خفیف سی آدھے راستے سے پلٹ آئی مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے پشانی پہ بل پڑے اور پلکوں کی لرزش مجھے پتہ ہے وہ نہیں سو رہی وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا یہ آدمی بھی نا کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا نقصیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی بھی ہو سکتی تھی مگر اس کا انداز اس بات کا گماس تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا انقرہ میں میری سرجری ہے انٹراکرینیل کھوپڑی کو کھول کر کی جانے والی سرجری اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سی دیکھ رہی تھی جب میں جیل میں تھا تو مجھے ادھر ان آگ کے قریب ایک زخم آیا تھا یہاں ایک کیل گھس گئی تھی ایک اشاریہ ایک انچ کی کیل یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نقصیر پھوٹنے کی تکلیف یہ سب اسی کی وجہ سے ہے اس کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہوگی نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بینائی جا سکتی ہے یا پھر مستقل معذوری جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب میں اسی کے لیے جرمنی میں تھا مگر تب میں ہمت نہیں کر سکا اچھا جہان کی توقع کے برعکس حیا نے سمجھ کر اسبات بات میں سر ہلایا کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انکرے سے کیوں ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا جبکہ ابھی مجھے کچھ دن ادھر لگ جائیں گے میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی کل میری سرجری ہے میں ایک گھنٹے کے بعد انکرے کے لیے نکل جاؤں گا اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا تب تک تم تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی نہیں ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی تم نے کہا تھا یہاں اور یہاں سے مراد میں نے ترکی لیا تھا ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی جب تک تم یہاں یعنی ترکی میں ہو میں ادھر رہ سکتی ہوں تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ تردد نہ کر پایا اس کا کیا کرو گی اس نے ذرا تذبذب سے بنا اشارہ کیے بہارے کا پوچھا فکر نہ کرو اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی کچھ کر لوں گی تم بس مجھے شیڈول سمجھاؤ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی جب ساری باتیں ختم ہو گئیں اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا آشیانہ کے سہن کا رش اب چھٹ چکا تھا تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں سے دوچار نہیں کروانا چاہتا دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا تھا اب جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے اس کے باہر نکلتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا پھر اسے لاک کیا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف آئی دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پہ رکھے چہرہ جھکائے چند گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا اتنی دیر سے دھیان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے آنسو روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی پانچ سال پانچ سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا وہ کیوں ہر شے ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا کتنی ہی دفعہ سائمہ تائی تایا فرقان حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا وہ آگے سے چھپ رہا تھا ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنگھ کے دہانے سے لڑک کر جالی دار بھور تک پسل رہے تھے وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا جہان نے سارا سنگھ صاف کر دیا تھا مگر یہ پھر بھی رہ گیا اس نے انگلی کے پورے پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈب ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا کیا اس کے ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا عرضہ تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگیتی ہے کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی کھاؤ گی ساتھ ہی پیالہ بڑھایا نو تھینکس اس کی بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی عبد الرحمان سے تم پہلے بھی ملی تھی نا اور تم نے مجھے نہیں بتایا کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا بہارے ہم انقرہ جا رہے ہیں پاپ کارن ٹونگتا اس کا ہاتھ رک گیا بھوری آنکھوں میں شدید تحیر در آیا کیوں بس ایک کام ہے مجھے کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے دو چار دن میں واپس آ جائیں گے اس کی تسلی اور سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی بہارے الجھی الجھی سی بیٹھی رہ گئی پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا بھی نصیب نہیں تھا انکرا اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی اس کا دل و دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی آج جہان کا آپریشن ہے اس نے جہان کے ہاسپٹل سے دو بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر لے کر نہیں جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا حالے میں کیا کروں فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں میری نانی انقرہ میں رہتی ہیں جو ایڈریس تم بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب ہے ان کے گھر تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو پھر شام میں لے جانا چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو اوہ حالے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایک سین اسٹوڈنٹ ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈورم بلاک سے بھی جو انکرا گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا وہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا دو دفعہ آیا تھا میں نے بتایا کہ تم نہیں ہو مگر وہ بھی مصر تھا اور ایک منٹ تم تو ازمیر میں تھی پھر انقرہ او ہاں وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں مگر اسے مت بتانا اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو بھی نہیں بتائی تھی شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی پرمشفق ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنے کی ترک عوام ہو سکتی تھی اور ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھیں مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنا شہر گھمانے لے گئی ہو پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ سبیہ آنٹی نے بتایا مسز عبداللہ مہر اور عروا کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھی ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربہ بعض لوگوں کا نام بھی کسی کتاب کے سرورک کی طرح ہوتا ہے سنتے ہی یادوں کا ایک بے کرا سمندر ہر سو امڑ آتا ہے سبیہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہے اور بہارے ادھر نہیں رہ سکتی اس نے بہارے کو علیحدہ لے کر چند ایک ہدایت مزید کی تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا پاشا بیر کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا عائشہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی اسے تم جب چاہے مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا ٹھیک ہے چھوٹی بلی مسکرا دی اسے یک دم تمانیت کا احساس ہوا سبیہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل آ گئی یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا ابھی اسے اوٹی میں لے کر جانے میں ذرا وقت تھا سو آپریشن سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی وہ خاموش تھا چہرہ بے تاثر مگر زرد اوٹی کے لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ پس مردہ لگ رہا تھا کیسے ہو اس کے سامنے کھڑے وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا وہ بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا تھا ٹھیک ہو چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے پھر وہ بولی تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی ایک منٹ قبل جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اس کی باتیں بھی اسی کی طرح ہوتی تھیں پہیلی در پہیلی میرا بیگ رکھ لو اس میں میرا فون بھی ہے اس نے اپنے چمڑے کا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا جسے حیا نے تھام لیا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا ویسے وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پر لگا دی ہے پورے آٹھ ہند سے اوکے تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتا دینا اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ یک دم بہت بھاری ہو گیا اس کی نوبت نہیں آئے گی تم ٹھیک ہو جاؤ گے جہان نے جواب نہیں دیا پھر زیادہ مہلت بھی نہیں ملی وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے آپریشن تھیٹر کا ترک نام کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے اور وہ سوچ رہی تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھے گئی وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں تب لگتا ہے کہ معافی ابھی تک نہیں ملی کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا گناہ ایسے نہیں پیچھا چھوڑا کرتے ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں گناہ تو ساری عمر پیچھے کیا کرتے ہیں کیا ان سے کوئی رہائی تھی کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی ہمیشہ سے سچی ہمیشہ سے باحیا اور نیک اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے یہ گرہ کہاں لگی تھی دعا کب روٹھی تھی شاید دیجے کے وقت ہاں تب بھی وہ ایسے ہی ایک ہسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی وہ گرہ اب کیسے کھلے گی فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چوکی پھر موبائل دیکھا ابا کالنگ السلام علیکم ابا اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی وعلیکم السلام کیا حال ہے اور کدھر ہو پھر وہ رسمی علیک سے لیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے تم واپس کب آ رہی ہو فون کان سے لگائے اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے پھر آنکھیں کھولی سامنے کا منظر ڈب ڈب آ گیا تھا ابا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا حیا ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی اتنے دن ہو چکے ہیں کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ کہ لندن جانے کے بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لوں ہاں ٹھیک ہے مگر تمہاری اماں روحیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور ہاں جہان کا کیا پروگرام ہے کیا وہ تمہیں ملا حیا نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا جی وہ یہی ہے وہ بھی ساتھ ہی آئے گا اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف سے استحضائیہ سر جھٹ کر مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا خیر اس کو چھوڑو تم جلد آنے کی کوشش کرو وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پہ مگر نہیں لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں ابا میں جلد نہیں آ سکتی ایک ایک دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کی انٹراکرینیل سرجری ہے میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی ابا آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے تھے ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا اس کی ماں رشتے دار فیملی یہاں اس کا کوئی نہیں ابا میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی اس نے ان پانچ ماہ میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤ اوہ سی وہ ذرا دھیمے پڑے کیا وہ لڑکی حال نور کیا اس کا آپریشن ہے وہ ذرا چونکی آپ حالے کو کیسے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانوں کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا اوہ اچھا حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی ابا اس سے واقف تھے پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی روحیل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ اچھا ٹھیک ہے مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی پھر پھپو کا نمبر ملایا ہیلو پھپو نے تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا تھا اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا آنسو بار بار ابل رہے تھے ہیلو ہیا پھپو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی مگر اس کے سارے الفاظ مر گئے تھے وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے کیسا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے مگر کچھ کہا ہی نہیں گیا ہیلو اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی عجیب بے بسی سی بے بسی تھی سیکنڈ منٹ گھنٹے وقت گزرتا جا رہا تھا اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کسی کو آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمے کو سوالات دفعہ پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا چاندنیاں بجھا کر کھجور کی گھٹلیوں کے ڈھیر لگا دیے اب سوال لاکھ دفعہ یہ یا یہ پڑھنا ہے پھر ساری کزنس کو زبردستی بٹھا دیا جاتا سنا تو پڑھتی ایک دفعہ اور گھٹلیاں تین گرایا کرتی تھی پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا ان کزنس نے تو آپس میں مزاق بھی بنا لیا تھا کہ جب پڑی ہوئی گھٹلیوں کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی یہ ہیں بھائی پڑی ہوئی گھٹلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گھٹلیاں جب تک وہ لوگ اس بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے ہوتے تب تک سوا لاکھ ختم نہ ہوتا تب کی بات بھلے اور تھی مگر اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں اور اگر جو اس نے بھی گن گن کر دینا شروع کر دیا پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی اس نے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑے بغیر حساب رکھے بغیر گنے توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے مگر وہ گرہ کھلنے کا نام نہیں لیتی تھی ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوا کرنا چھوڑ دیا تھا مگر ابھی وہ شکوا کرنا چاہتی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا اس نے کرسی کی پشت پہ دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب محربن نہیں رہے تھے میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں دھات کی کرسی جیسے مقناطیز بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں کرسی نے اس کی ساری چاندی نچوڑ لی تھی لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے سے جوڑ لیا تھا میں اپنے اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ کرتی ہوں اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل گئی تھی وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی نہ ہی سانس لے سکتی تھی ہر طرف جیسے اندھیرا تھا اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریخ سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے گزرے تھے اور تب ہی شیشے کا وہ دروازہ کھلا اس نے سرجن ڈاکٹر کو اپنی جانی باتیں دیکھا اس کے لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ سکی کیا ہوا ڈاکٹر اس نے خود کو کہتے سنا سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا ہم نے اسے نکال لیا ہے ڈاکٹر اس کو بتانے لگے تھے اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائٹینیم میش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے سرجری کامیاب رہی جیسے ہی اینستیزیا اترے گا اور وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں جیسے لہلہاتے سبززار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو مرہم ٹھنڈ سکون شکریہ بہت شکریہ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں نقاب کے اوپر سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی لوگ سکون پانے پہ نڈھال سے ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی وہ ایک پیشہ وارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے دو افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے لے کر جا رہے تھے وہ دوڑ کر دروازے تک آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا وہ جہان ہی تھا لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی تھی یوں کہ چہرہ کے سامنے تھا بند آنکھیں نیچے گہرے حلقے سر پٹیوں میں جکڑا ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزری تھی بے ہوش بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی ایسے ہی جیسے بہت پہلے ان کے درمیان رہی تھی تب وہ دھندلی تھی آر پار کا منظر مبہم تھا لیکن اب وہ صاف تھی تب واضح تھا مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی تو نہ ہوتا بہت تھکی تھکی سی وہ واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی مگر اب وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ شام کا نیلگوں سرمئی پن چھا رہا تھا اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بکے لے آئی تھی اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی سفید گلاب جب کانچ کے گلدانوں میں جلوگر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں مون دے سانس اندر کو اتاری تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی پھر اس نے پلٹ کر دیکھا وہ سو نہیں رہا تھا بس گردن سے ذرا نیچے تک شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی کیا تمہیں کچھ چاہیے کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک کھلی کلی علیحدہ کی ہوں وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا اوکے وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ آٹکی جو بیڈ کی پائنٹی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا ابایا اس نے نہیں اتارا تھا بس نقاب نیچے کر لیا تھا ڈاکٹرز کہہ رہے تھے تم بہت جلد ریکور کر لو گے چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنیوں کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور صحیح کی پتہ ہے مجھے اس نے آنکھیں نہیں کھولی البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائے گئی بہت کچھ یاد آ رہا تھا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کہ کون آیا ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچھی نظر اس پہ ڈالی تھی جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے آیا تو تم نے سے آگے کیا کہا پھپو کی بھتیجی یعنی پھپو سے ملنے آئی ہو ہاں تو انہی سے ملنے آئی تھی نا اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا بالکل جیسے ابھی کپا دیکھنے آئی ہو سو تو ہے اس نے ذرا سے شانے اچکائے اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا اور ایپل تھی کے علاوہ تو اسے کسی چائے سے واقفیت نہ تھی جہان نے آنکھیں واپس بند کر لی کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا اس کے پار انقرہ کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا یوں جیسے اس دفعہ باہر جولائی میں ہی اتر آئی ہو اب میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت تم مجھے میرے الفاظ لوٹا رہے تھے مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی پڑتا ہے اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو وہ میں نہیں ہوں گا سو بولتی رہو اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے اس نے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا سو تو ہوں اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی وہ اب پھول کو ٹہنی سے پکڑے اس کی کلی کو اپنی تھوڑی سے مس کر رہی تھی اس نے صرف نام لیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا ہے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو موسم کی شادابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا ویسے پھپھو کہتی ہیں کہ جہان کی مت سنا کرو وہ تو خواہ مخواہ کہتا رہتا ہے ممی کی مت سنا کرو وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں وہ ایک دم چوکی پھر بے اختیار ہنس دی جہان نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا ہنسی کیوں کچھ نہیں ہے نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور یاد ہے کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور تھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور وہ جہان کے لیے بندرگاہ تک آئی تھیں غلط ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے وہ بتا دیتی مگر تم میرا ایک کام کرو گی اس نے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں کہو وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی پہلے ایک دفعہ جہان نے اس سے چائے بنوائی تھی ورنہ وہ کوئی کام نہیں کہتا تھا مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو شیور وہ مستعدی سے اٹھی اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا کس لیے چاہیے کاٹن کان میں ڈالنی ہے وہ جو پرجوش سی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری پھر اچھمبا اور پھر سمجھ آنے پہ ڈھیر ساری خفگی لب خود بخود بھیج گئے اور پیر پٹکتی واپس کاؤچ پہ آ کر بیٹھ گئی پھر بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی بہت شکریہ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے مون لی یہ آدمی بنا ذرا دو چار دن مہذب بنا رہے تو شاید بیمار پڑ جائے اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا تھا وہ اسی طرح خفا خفا سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی صبح بہارے کو سبیہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون بمائے سم خرید کر اسے ایکٹیویٹ کر دیا تھا کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی بہارے خفا ہوئی تھی وہ دونوں ٹیکسی میں سبیہ خانم کے گھر جا رہی تھی تم نے کہا تھا تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی اوکے میں کیا کہہ رہی ہوں بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی اچھا یہ فون اپنے بیگ میں رکھو میں تمہیں اس پہ کال کر لوں گی اور چاہو تو اس سے عائشہ گل کو بھی کال کر لینا بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال دیا چھوٹا سا پرس تھا مگر اس میں دنیا جہاں کی چیزیں لیے وہ گھومتی تھی کنگھی مانگو یا قیچی اس کے پرس میں سے سب نکل آتا تھا بہارے کو سبیہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جسے وہ انتظار کرنے کا کہہ گئی تھی آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی آ جانا تھا سو بہارے کو کمپنی رہے گی وہ ہاسپٹل کے راستے میں تھی جب فون بدنے لگا وہ جو کھڑکی سے باہر انقرہ کی بھاگتی عمارتیں دیکھ رہی تھی چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی اما کالنگ ہیا واپسی کا کیا پروگرام ہے چھوٹے ہی انہوں نے استفسار کیا تھا ایک تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کی واپسی کی بہت فکر تھی سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے بس ایک ہفتہ مزید لگے گا اب آ بھی جاؤ روحیل کا اماں یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آ گیا تھا اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ لوگوں کو بہت جلدی ہو رہی ہے اسے ابھی تک ابا اور اماں کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہو جائیں وہ گہری سانس لے کر رہ گئی پھپھو ٹھیک کہتی تھی وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں بیٹیوں کو تو اپنے لیے ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی ٹیکسی ابھی ابھی سگنل پہ رکی تھی ہیلو جامعہ حفصہ کیسی ہو وہ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار موڈ میں بولا تھا میری بات سنو اور کان کھول کر سنو وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی تھی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تھا کیا ہوا وہ چونکا تمہیں اگر اپنے ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے نا تو کر لو میرے بغیر بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں اگر تم میرا صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو اچھا اچھا کیا ہو گیا ہے یار ریلیکس میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا بہت شکریہ بعد میں بات کرتے ہیں وہ اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے کال کاٹ دی حد ہے بھائی وہ ہسپیٹل سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہاسپٹل تھا وہ ارادتاً دکانوں کے شیشے کی دیواروں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے شیشے کے پاروں سے کچھ دکھائی دیا تھا وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہ اس شے سے نہیں ہٹائی تھی مبارک ہے وہ اسے کھو نہ دے اندر دروازے کی دائیں جانب ہی وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا تھا ایک بہت خوبصورت سا ونڈ چائم وہ گردن پوری اٹھائے ونڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی وہ ایک فٹ لمبا تھا اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھی پانچ لڑیاں تو دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا باقی کی پانچ لڑیاں کرسٹل کی بنی تھی جس سے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں دی گئی ہوں گلاب کی پنکھڑیاں چاندی سی چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹلز ہر دو پنکھڑیوں کی لڑیوں کے بیچ ایک سلور اسٹک لٹک رہی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کی کانچ کی لڑی کو چھوا وہ اسٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجب سی دھن بج اٹھی موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف وہ کوئی انوکھی سی آواز تھی اس کے لمس سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھیں اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آ رہی تھیں اور تب ہی اس نے دیکھا اوپر کے سلور پلیٹ پہ انگریزی میں خدا تھا Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation? Umar bin Khattab 1919 رضی اللہ تعالی عنہ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا اسے وہ واقعہ یاد آیا تھا ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا البیان و تابعین فرائض الکلام صفحہ نمبر ایک سو تیرہ